بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے با مہربان مچ رہے مالو ہے قوف والقرآن المجید اس اچھی شان علیہ قرآن کی قسمیں بل عجبو انجاد فقال الكافرون هذا شيء عجيب بلکہ انہوں نے اس گل ور تعجب ہو جے انہاں کول ہے انہاں وچوں ہی ایک خبردار کرن والو آیو تے کافروں نے کیو یا ایک اوپری چیز ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بعید کیوں جس ویلے ہم مر گئے مٹی ہو جاں گا پھر پیدا کیا جاں گا یا واپسی تے بڑی دور کی گل ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ زمین انہاں کا جسم ماں جو کچھ کٹاوے ہم اسنا خوب جانا تمہارا کول ہے ایک حفاظت کرنا لی کتاب ہے بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج بلکہ انہوں نے سچی گل نہ جھوٹھی کیوں جد کے بعد انہوں کو آ گئی تھی اس گل میں وہ ایک الجھا والا معاملہ میں پہ گئے ہیں افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج کیوں انہوں نے اپنے اوپر اسمان در نہیں تکیو جب انہیں وہ کس طرح بنایو تو انہیں وہ سجا چھوڑیو تو اس میں کوئی تیڑ نہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تو زمین انہیں کھلیار شوڑی تو انہیں عثمہ پہاڑ ساتھ شوڑیا اور انہیں عثمہ ہر قسم کی سونی سونی چیز پیدا کی تبصرة وذكرى لكل عبد منيب جڑی اللہ تعالیٰ در متوجہ رہن آلا ہر بندہ واسطہ ہے اک کھلن تے نصیحت حاصل کرن وزری ہوئیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وأنبتنا به جنات وحب الحصيد تو انہیں اسمان تے برکت آلو پانی برائیو پھر انہیں اس نال مجھ سارا باغ تے کپی جان آلی فصل وہ اناج پیدا کیو ونخل باسقات لها قلب مضیب تے کھجوراں دا اچھا اچھا بوٹا جنہاں دا گچھا او تھلی لگاوا ویں رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بندہ کی روزی واسطے تو ہم اس نال مری ہوئی زمین نہ زندی کر دیاں اس سے راہ قبراں تے نگلوں ہیں كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ان تے پہلا نو علیہ السلام کی قوم نے جھوٹا کیوں تھا تے رس آلا نے تے قوم سمود نے بھی وعاد وفرعون وإصوان لوط تے قوم عاد نے تے فرعون نے اور لوت کا لوٹ تو ایکا یعنی بن آنا نے اور تبا کی قوم نے ہر ایک نے رسولانا چوٹا کیوں تو میرا عذاب وہ وعدہ پور ہو گئے رہ أتينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد کیوں ہم پہلی واری پیدا کر گئے تھک گیا نہیں بلکہ یہ دوری واری پیدا کرنے کا بارہ ماہ شک میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تو یقینا ہوں انسان پیدا کیو ہے تو ہم انہا خیال نہ جانا جڑا اس کا دل ماں میں تو ہم اس کی جان آلے نارتے میں اس سے زیادہ نیڑے آن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد جس ویلے دو لین والا فرشتہ لے لیں جڑا سجے تے کھبے پاسے تیار بیٹھا رہے ما يلفظ من قول الا لديه رطيب عتيد انسان منہ کوئی لفظ نہیں کٹتو ور اس کے کولے تاڑ میں رہنا لو تیار وے وجاءت سکرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید تو موت کی بہوشی سچائی لے گئے آپ جی یہی وہ چیز ہے جس نے تو تراوے تک کساوے ہوئے تھو ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد تو ما میں پھونکیو جائے گو یو ہی دن ہے جس دن ڈرائیو جائے وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد تو ایک شخص محشر میں اسرا آوے گو جو اس نال ایک اکڑ نالوں تے ایک گواہی دینے والا ہوے گو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد یقینا تو استلا پرواہی میں پیو تو تے ہن اونے تیرے اگے تے پردو ہٹا چھوڑے ہوئے اج تے تیری لو بڑی تیز ہے وقال قرينه هذا ما لدي عتيد تو اس کو سنگی فرشتوں کہہ گو یو عملہ وہ دفتر جڑو میرا کولا تو حاضر ہے القيا في جهنم كل كفار عنيد حکم ویگو تم دوئے ہر ایک ناشکران ان من نا دو زخم ساتھ چھوڑو من ناعل الخیر معتد مریب جڑو نیکی تے تھاکن آلو ادو بدن آلو شک کرن آلو تھو الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد جس نے اللہ تعالیٰ نال دو جو خدا من لیو تھو بس تم دوئے اسنا ڈڑا عذاب میں سٹ چھڑو قال قرينه ربنا ما فقضيته ولكن كان في ظلام بعيد اس وہ سنگی شیطان کیا گو ربا میں اس نے گمراہ نہیں کیو بلکہ یو اپ دور کی گمراہی میں جا پیو تھو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد اللہ تعالیٰ فرماوے گو میرے کولے کول نہ کرو اور میں تے پہلے ہی اپنا عذاب سے خبردار کر چھوڑیا تھا ما القول وما انا بظلام للعبيد میرا کولا گل بدلی نہیں جا سکتی تو نہ یوں بندہ ور ظلم کروں یوم نقول لجہنم جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید جس طرح ہم جہنم نہ کہاں گا کیوں تو پر گئی تو وہ کیا گی کیوں کچھ اور بھی ہیں وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ تو جنت پریزگاروں کے نیڑے آنی جائے گی ذری بھی دوری نہیں رہ دور نہیں رہتے ہیں هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ یہ ہے وہ چیز جس کو تھارا نال وعدو کیو جائے تھو یعنی ہر اس شخص نال جڑو متوجہ رہن والوں حفاظت کرن والوں تھو من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جڑو اللہ رحمان تے ان دیکھیں ڈر تو رہو تے متوجہ رہن آلو دل لے آئیو ادخلوها بسلام ذلك تم اس جنت ماں سلامتی نال چلے آجو یو صدا رین وہ دنے لہم ما یشاؤن فیہا ولدینا مزید انہوں نے جو چامنگا لبے گو سب وہ مارا کھولا ہے اور بھی ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محیص تو انہیں انہ تے پہلا مجھ ساری قوم جڑی انہ تمہیں بد زورا تھی علاق کر شوڑی تو وہ شہرہ میں پھریا تھریا بھی پھر کیوں انہوں نے کائے نسلم کی جگہ لبی إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بے شک اسما اس شخص وقت بڑی نصیحت ہے جس کو لے دل وے یا وہ دل نال متوجہ ہو گئے اس پر کن لاوے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ تے ہن سارا اسمان تے زمین اور جو کچھ ان دعاں کا بشکار ہے یقیناً سب چھاں دنوں میں پیدا کیو تے تھکاوٹ مارے نیڑے بھی نہیں لگی فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہیں تم اس وقت صبر کرو تو اپنا رب کی صفتوں نال اس کی پاکی بیان کرو دین لگن تے پہلا میں تو دین ڈبن تے پہلا میں ومن الليل فسبحه وأدبار السجود تر رات کا کچھ حصہ مامی اس کی تسبیح کرو تر نمازوں سے بعد بھی واستمر يوم ينادي المناد من مكان قريب سن لیو جس طرح ایک بلان آلو نیڑائی کی جگہ سے بلاوے گو يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج جس طرح لوگ یقینی طور پر چینک سن لیں گا یہی نگلن کو تیارو بے گو نحن نحیی ونمیت ویلینا المصیر بلا شبہ ہم ہی زندگی دیاں تو ہم ہی ماراں عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد یہ جو کچھ کہیں ہم اس نے خوب جانا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم زبردستی نہیں کر سکتا لہذا تم قرآن پاک کے ذریعے اس شخص نہ نصیحت کرو جڑو میرا عذاب سے ڈرے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے والذاريات ذروا فالعاملات وقرا فالجاريات يسرا ددڑ اڈان والیاں عواماں کی قسم تے بدل وہ پار چان آلیاں کی قسم فالمقسمات امرا والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا ددن اڑان آلیاں عواماں کی قسم تب بدل وہ پار چان آلیاں کی قسم پھر نرمی نال چلن آلیاں کشتیاں کی قسم فالمقسمات امرا پھر کم بندن آنا فرشتاں کی قسم انما توعدون لصادق وان الدین لواقع بے شک تھارا نال جڑو وعدو کی ہو جائے وہ سچو ہے تو بلا شبہ فیصلہ و تیارو ضرور آنالو ہے والسماء ذات الحبق رستالا اسمان کی قسمیں انکم لفی قول مختلف یقیناً تم ایک بخیڑ آلی گل میں پیاوائیں یؤفق عنہ من افک اس نے وہی دور پھیریو جائے جڑو ترویں وے اسنا لے رہا ویں گا بے شک وے اس سے پہلا نیکو کار تھا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وے رات ماں بہت کاٹی سویں تھا وبالاسحار هم يستغفرون تسرگی ویلے بخشش کی دعا منگی میں تھا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مال مالما حق تو سوالي گو تسوال تے بچن على محتاج گو وفي الأرض آيات للموقنين تو یقین کرن وقت ہے زمین ما بڑی بڑی نشانی ہیں وفي أنفسكم فلا تبصرون تو یقین کرن انا وقت ہے زمین میں بڑی بڑی نشانی ہے تو خود تھارا وجود ممی پھر کیوں تو انہوں دستو نہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ تو تھاری روزی اور جس چیز وہ تھارا نال وعدوں کی ہو جائے سب اسمان ہم اسمان میں ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ تو اسمان تو زمین کا رب کی قسمیں یہ بالکل برحق ہیں اس سے راہ جس راہ کے تم آپس میں گل کریں هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين کیوں تونا ابراہیم علیہ السلام کا با عزت مہمانا کی گل بھی پوچھی ہے اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جس ویلے وہ انہاں کول آیا تے انہاں نے سلام کیو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیو تے کیوں کچھ اوپرا جا لوگ ہیں فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین پھر بلنے جے کارالاں کو لے گیا تو ایک پلے وہ بچوں پکا لے آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نا ایک علم آلہ بچہ کی خوشخبری دیتی فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پھر انہوں کی بیوی توائی دیتی اگے آئی تو اپنا منہ ور مار کے کہنے لگی آئے ایک تے بڈھی دوجے بانج قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فرشتہ نے کیوں آہو تیرا رب نے اس طرح فرمایا ہے بے شک وہ حکمت والو علم والو ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او فرشتو تھارو اصلی مقصد کی ہے انہوں نے کیوں ہم ایک مجرم قوم در چلایا گیا پر پکی بھی مٹی کا پتھر بناواں عند ربك للمسرفين تھارا رب کی طرفوں بدن ابل واسطے نشان لگا وائیں من من كان فيها لگاو جن میں اسمت جتنا بھی ایمان تھا وہ انہیں باہر کٹ لیا فما وجدنا فيها فيها غير بيت من المسلمين تو اس میں ایک کار تے سوا ہن مسلمان ہو کوئی کار نہیں لبو وتوقنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الامين تو نے اس میں عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دیتی ان لوگوں واسطے جڑا دردناک عذاب سے ڈریں وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين موسى عليه السلام تے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مامی عبرت ہے جس لئے انہیں وہ صاف دلیل دے گئے فرعون کو لے چلایا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون پھر اس نے اپنا لشکر سمیت منہ موڑ لیو تکین لگو جے یو تو جادو ہے یا صدائی ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم چھے کڑاؤنے وہ تو اس کا لشکر پکڑ گئے پھینک چھوڑیا تو وہ تھوئی ملامت کے قابل مرری ہر تو میں کا قصہ مامی جس پر اسو پھانڈو پھیرو جس میں کا خیر نہیں تھی میں شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وہ پھانڈو جس چیز برومی لنگے تھو اس نے پکی بنا شڑے تھو وفی ثمود اضطیل لهم تمتعو حتى حین تو قوم سمود کا قصہ مامی عبرت ہے جس ویلے کہ گیو تھو جی تم ایک وقت تھوڑی فائدہ چک لیو ور انہوں نے اپنا رب کا حکم کی نافرمانی کی پھر تک تائیں تک تاں وہ چڑکنے آ پگڑیا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين پھر نہ تے اٹھ ہی سکیا تے نہ بدلو لے سکیا وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين تنو علیہ السلام کی قوم انہیں پہلے ہی ہلاک کر چھوڑی تھی کیوں جو جی وہ ایک نافرمان قوم تھی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ تو اسمان انہیں اپنی قدرت نال بنایو تو ہم ہی وسیع کرنا لان وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو زمین انہیں فرش بنا دیتی کہ تم اللہ تعالیٰ دری دوڑو بے شک ہوں اس کی طرفوں تھرا واسطے صاف صاف دران آلوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ تم اللہ تعالیٰ نال کوئی دوجہ خدا نہ بناو ہوں اس کی طرفوں تھرا واسطے صاف صاف دران آلوں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اس طرح انہوں تے پہلا لوگوں کو لے بھی جد کوئی پیغمبر آئے انہوں نے یہی کیوں جے جادوگر ہے یا صدائی ہے اتواصوا به بل هم قوم قاضون کیوں وہ لوگ ایک دوجانہ وسیعت کر دیں بلکہ یہ لوگ کی حدوں بدن آلائیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان درمو پھیر لیو تھارا بر کوئی الزام نہیں اسے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ تو تم نصیحت کرتا رہو بے شک نصیحت ایمان لیان آلانا فائدہ دیئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو میں جن اور انسان اس سے گلوں پیدا کیا تانجے میں میری عبادت کریں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ من رزق وما أريد أن يطعمون نہ روزی چاہوں نہ نہ یا چاہوں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یقین منو اللہ تعالیٰ روزی دین والو ہے وہ بڑی طاقت آلو ہے زورا بارے تو بلا شبہ انالما کی بھی باری مقرر ہے جس طرح کہ ان گناہ گارہ واسطہ مقرر تھی لہذا لہٰذا میرے کو عذاب کی تاول نہیں کرنی چاہیے فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون تب بربادی ہے کافروں واسطے اس تیارہ دیں جس کو انہوں نال وعدوں کیوں جا رہے ہوئے بسم الرحمن روح شروع اللہ تعالی کا نانا جڑو بے بہا مہربان مالو ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ کسم تور کی تے اس کتاب کی جڑی لکھی ہوئی ہے کھلنا ورکاما تے قسم عباد کار گی والسقف المرفوع والبحر المسجور تے اچھی چھت گی تے ابلتا سمندر گی ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع بے شک تھرا رب وہ عذاب ضرور بہ گو اس نہ کوئی روک نہیں سکتو یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا پھر اس تیانے جھوٹ سمجھن آنا واسطے بربادی بہ گی يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا جس طرح اسمان تھر تھر کمے گو تے پہاڑ چل کوئے گا فويل يومئذ للمكذبين پھر اس جڑے جھوٹ سمجھن آلا واسطے بربادی وے گی الذين هم في خوض يلعبون جڑا بیکار بحثا ما پیاوا کھیڑیں لگا يوم يدعون الى نار جهنم دعا جس جڑا بے تکا مار مار گئے جہنم کی اگ در لے جایا جیں گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون تم بھی اگ جس میں تم چھوٹ کے تھا هذا لا تبصرون تو کیوں یہ جادو ہے یا پھر توڑوں دستو ہی نہیں اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تم اس میں بڑھ جاؤ پھر تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو تھارا وقت ہے برابر ہی ہے تو اس سے وہ بدل لب رہے ہوئے جو کچھ کے تم کرے میں تھا المتقين في جنات ونعيم بے شک گار لوگ باغما کمویں گا بما ربهم ربهم عذاب ویب اپنا رب بھی دئی نیامتا وغیرہ خوشی مناتا ہوئیں گا تو ہم اگر رب نے وہ دوزخ کا عذاب تے بچا لی آئیں قلو اشربو ہنیم بما کنتم تعملون تم مزہ نال کھاؤ تے پیو ان عملوں کا بدلہ ما جڑا تم کرے میں تھا متکین علی سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عید وہ برابر ڈڑیا ہوا تختہ ور سراندو لاغے بیٹھا ہوا وینگا تو ہم موٹی اکھاں والی خوبصورت اورنال انہاں وہ بیاہ کرا دیں گا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الح بھیت ہوں الحمت ہوں شعیب کلو میسب جڑا لوگ ایمان لے آیا تو ان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئے انہاں کا رستہ پر چلی ہم انہاں کی اولادنا انہاں نال شامل کر دیاں گا تے انہاں کا عمل وچوں ہم کچھ بھی کٹ نہیں کرساں ہر ایک آدمی اپنا عمل کا بدلے گر بھی ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ تم انہوں نے لگاتار میوہ تے ماس عطا کراں گا جن واسطے بھی انہوں کو روح کرے گو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وہ ایک دوجہ کو سچی شراب کا پیالہ کھس کھس گے لیں گا جس میں نہ بکواس گئے گو تے نہ گناہ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون تے سونا نوکر انہاں کی خدمت میں لگا ہوا وینگا جنے بے ٹکیا موتی ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ تب ایک دوجہ در متوجہ ہو گئے پوچھ پال کریں گا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ویکھیں گا اس تو پہلا ہم اپنا کار عالم اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہا تھا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم پھر اللہ تعالیٰ نے مارا ور احسان کیو تو اس نے ہم تڑکا دین والا عذاب سے بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ہم اس سے پہلے ہی اس کو دعا منگا ہوا تھا واقعی وہ مجھ احسان کرنا لو بڑو مہربان ہے فذکر فما انت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھاتا رو کیوں جے تم اپنا رب ہوگا فضل ناز نہ تے کاہنے تے نہ صدائیے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون یہ یا کہ یہ یہ شاعر ہے جس کا بارہ ماہ ہم بس زمانہ کی پھیر پرت نہ ڈیکا لگا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تم فرما دیو جے اڈیک تارو ہوں ہی تھارا نال اڈیکوں لگو ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیوں انہاں کی عقل انہاں نے یوی کچھ دسے یا یہ ہیں ان من قسم کا لوگ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون کیوں وہ یوں کہ جن جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلتے بنا لیو ہے نہیں بلکہ یہ ایمان ہی نہیں لیاتا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ جے کر وہ سچائیں تاں وہ بھی اسو کلام بنا لیا میں أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیوں یہ بجن پیدا کرنتے ہیں آپ ہی پیدا ہو گیا ہیں یا پھر یہ اپنا اپنا آپ ہی پیدا کرنا لائیں أَمْ خُلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ کیوں اسمان تے زمین انہوں نے پیدا کیا ہیں نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں کرتا ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیوں انہیں کولا تھارا رب کا خزانہ ہے یا انہیں وہی انہیں ور قبضہ ہوگی وہ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين یا انہاں کولا کا سیڑ ہے جے یہ اس ور چڑھ گئے سن لیں پھر تے انہاں کا سن آلانا کا دلیل پیش کرنی لوڑی ہے ام له البنات ولكم البنون کیوں ان واسطے بس کڑی ہیں تھارا رب واسطے تھارا واسطے گدرائیں أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیوں اس واسطے بس کڑی ہیں تو تھارا واسطے گزرائیں أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم انہوں کوئی معافظوں منگیں جی یہ اس چٹی اس دبے گیا ہیں أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا انہوں کو غیب کو علم ہے جس نے یہ لکھتا جا رہے ہیں أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ کیوں یہ کچھ چال چلنی چاہیں پھر سن لیو کافر لوگ تھے آپ پہ اپنی چال مہان آلائیں أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون یا اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی اور نہ ان خدا ہے یاد رکھو اللہ انگا السَّمَاءِ ساقطا يقول سحاب موقوم تو جیوے اسمان کو کوئی ٹوٹو ٹیسو دیکھیں اتا لیں گا تامی کہیں گا یو تو جڑے وہ چھاڑے فَلَوْهُمْ عَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ لہذا تم انہوں نے چھوڑ دیو اس توڑی جے یہ اپنا اس تیارا نہ دیکھ لیں جس میں انہور چڑک پہ گی یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا ولا ہم ینصرون جس تیارا انہوں کی چال انہوں کا کچھ کم نہیں آتے تو نہ انہوں کی مدد کی جائے گی وَإِن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون تو بے شک ظالم واسطے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں ور انہاں مجھ لوگ جانتا ہی نہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ إنك وسبح بحمد ربك حين تقوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا رب کا حکم کی اڈیق صبر کرو کیوں تم ماری اکھاں گئے اپنا رب کی صفتہ نال اس کی تسبیح کرتا رہو جس ویلہ کہ تم اٹھیں والنجم اذا هوا قسم ہے تاراگی جس بلے وہ ٹہیں ما ضل صاحبكم وما غوا جی تھارا یہ سنگی نہ رستہ تے پلے آئیں تے نہ غلط راہ ور چلے آئیں وما ينطق عن الهوا تے وہ اپنی مرضی نال کئی گال نہیں کرتا یا تو وہی ہے جڑی جہی در کی جائے اللہ شدید شی انہوں نے سخت طاقت والا فرشتہ نے تعلیم دیتی ہے ذو مرت ہوا جڑو بڑو زوراور ہے پھر وہ سکڑ کھڑو ہو گیو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى تو وہ اسمان کا اچھا کنڈاور تھو ثم دنا فتدلا پھر وہ نیڑے آئیو تو وہ بن لے آئیو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا تو چھڑو دو کمانہ کے برابر چھنڈو رہ گیو یا اس نے بھی کاٹا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اس نے اللہ کا بندہ نہ وہی پچائی جیڑی بھی پچائی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ جو کچھ انہوں نے دیکھو دل نے اس نہ جھوٹ نہیں سکیو پھر کیوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال اس چیز ور چگڑیں جڑی وے اپنی اکھیں دیکھیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً نُصْرًا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوجی واری بھی وہ فرشتو لیتا دیکھیو تو عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا المنتہا سرا کولے منتہا جنت جبکہ اس کے کولے جنت ہے کہ اس بیری نہ ٹھک رہی تھی جڑی چیز بھی ٹھک رہی تھی نظر نہ تے ایاں اگے بدی لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقینا انہوں نے اپنا رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی دیکھی افرائیتم اللات والعزا پھر کیوں تم لوکاں نے لات تا عزا نہ تھا کیوں ومنات الثالثة الاخرى تے چھیکڑ گا تیجا منات نہ دیکھو کیوں تھارا واسطے گدرا تے اللہ تعالی واسطے کڑی تِلْكَ قِسْمَةٌ عسم تم عبا بند مجھ بیگی ہے انہیں تمہوں من من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى یہ تو چھڑا نی ہے جڑا تو تھارا باپ دادا نے تر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں کا بارہ مکہ دلیل نازل نہیں کی یہ لوگ چھڑا اپنا اندازہ تے اپنا نفس کی خواہشوں پر چل رہے ہیں حالانکہ ان کو ہے انہاں کا رب کی طرفوں ہدایت آ گئی ہے ام للانسان ما تمنا کیوں انسان جس چیز کی بھی تانگ کرے وہی اس نہ لب جائے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى دنیا اور آخرت کے بس اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار مائے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اسمانہ کتنے فرشتائیں یہ انہوں کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی وہ اس تو بعد جی اللہ تعالی جس واسطے چاہے اجازت دے دیں تو وہ سفارش نہ پسند فرماوے ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وہ لوگ جڑا آخرت نہ نہیں منتا وے فرشت نا کال سریاں نا نہ تار لیں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن الظن وان لا يغني من الحق شيئا حالانکہ انہوں نے اس کو کچھ بھی علم نہیں وہ بس اندازہ پر چلیں تو اس میں کوئی شک نہیں جے اندازو حق کا مقابلہ میں کچھ کم نہیں آ تویا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس آدمی درون دفع بڑا کرو جس نے ماری یاد سے منہ موڑ لیو ہے تو جڑو دنیا کی زندگی تے سوا کچھ نہیں چاہتو ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى بس اس سے توڑی ہے انہوں کا علم کی پہنچ بے شک تھارو رب اس آدمی نے چنگی طرح جانے جڑو اس کا رستہ تے گمراہ ہو گیا تو وہ اس نہ بھی خوب جانے جڑو ہدایت برے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ سَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے تو جو کچھ زمین ماں ہے تانجے وہ برائی کرن آلانا انہوں گا عملہ وہ بدلو دیا تو تانجے نیک عمل کرن آلانا انہوں گی نیکی کو چنگو بدلو دیا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم یعنی ان جڑا بڑا بڑا تے تھے بے حیائی تھے بچتا رہے سوائے نکی نکی غلطیاں گئے بے شک تھارو رب وسی بخشش کرنا لو وہ وسی بخشش کرنا لو ہے وہ تو خوب جانے جس ویلے کہ اس نے تم زمین پہ پیدا کیا تو جس ویلے کہ تم اپنی ماں کا شکم بچہ تھا لہذا تم آپ اپنا آپ نہ سچا نہ کو وہ آپ پرہیزگاروں نہ خوب جانے صدق اللہ العظیم